اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نی جو روئیں بنائیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑینی والے ہو